آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں کھول کے دیکھا ہو تو ایک ہی بہر ایک ہی قافیہ ایک ہی وزن ایک ہی پر تو نہ ایک ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان پلاح سفر کی کی ہے گرمی ہے تپ ہے سفر کی ہے نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی دھرتی دھرتی یہ رنگ علمی ہے یہ رنگ علمی میں علامت کا تک نام دیکھا اس میں نے کے ایسے ایسے دریا بہا دیے سبحان اللہ ایسے ایسے اشعار کہتے ہیں کہ کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع مولا کو کولو قائل ہر خوش کو ترکو میرے محبوب کے لیے کی بات کرتے ہو سنو نہ کوئی کہنے والا تھا نہ کہنا تھا کہنا یہ فعل ہے وہ کہنے والا فائل فائل اور قول یہ کچھ بھی نہ تھا ارے جب سے تو اطلاع میرے مولا قول و ہر خوش ہو کر یہ اعلیٰ کا کلام ہے دو مصروں میں بیان کرنا رنگ نے ایسا کلام لکھا آپ پھر مکتے نالے کہتے ہیں کہ آپ کچھ سنا دے عشق کے بولو میرا علمی انداز میں تو سنا دیا اب ذرا عشق کے انداز میں سنا دے مشتاق لفظ لذت سوزے جگر کی ہے اس وقت طبیعت جو ہے وہ سوزے جگر کی مشتاق ہے تو اب ذرا عشق کے رنگ میں سنا دیں پھر آلہ نے عشق کے انداز میں کہا کہ میں ٹھنڈک جگر کی گھر کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے تو ہری ہری بھری بھری کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے کشت کہتے ہیں کھیتی کو عمل مانے خوبصورت عمل مانے آرزو آرزو کی جمع اور پری مانے خوبصورت یعنی کہ آرزو کی کھیتی آج بڑی ہری بھری ہوئی ہے بڑی سرسبز سر ہے کہ بارش کہاں ہے بڑی عشقی انداز میں نام لکھی تو میں عشقی انداز کے جو کلام کے جو چند اشعار ہیں وہ پیش کروں گا آپ محبت کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیں آپ کچھ سنا دے عشق کے میں رضا آپ کچھ سنا دے عشق کے مشتاق تب سو جگر کی گے بھی سہانی صبح ہو جی جگر عشق کے بولوں میں بولو ڈالے ہری ہری ہے تو بالے ہری بھری ڈالے ہری ہری ہے تو یہ بارش کی دھرتی ہے کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے ایردا ہم گرد جب مدینے جب مکہ مکرمہ آئے تھے کچھ دن ٹھہرے جب تک تو ہم کعبے کے گرد گھوم رہے تھے کعبے کا شراب کر رہے تھے اور آج ہم مدینے جا رہے ہیں تو آج ہم پر یہ قربان ہو رہا ہے ہم گرتے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر سار ہے یہ عدادت کی دھرتی ہے آپ کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا حجر اسود جب جنت سے تشریف لائے تھا تو بڑا سفید تھا اب ہمارے گناہوں کی سیاہی نظر آتی ہے وہ سیاہ ہو گیا اسی لیے سنگ اسود کہتے ہیں سنگ کہتے ہیں پتھر کو استد بنے سنگ اسود جو کعبے کی دیوار میں نصب ہے وہ مدینے جانے والوں سے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کی سے گے کالک جدی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا جلتی ہے آپ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا یہ عشق کا انداز ہے دیکھیں نا کسی عشق عاشقانہ بات کرنے آ رہا حجر اظمت یہ کہتا ہے تو میزا بے محمد پر نالا بنا ہوا ہے نا جس میں جب بارش آتی ہے نا میں نے وہاں کی بارش دیکھی ہے مکہ مکرمہ کی بارش ہے کی خدا کی ایسا منظر ہوتا ہے کہ کوئی فوارہ لے کے کھڑا ہو گیا ہے حتیہ کے جو پر نالے کے بالکل پش پش کی جو سیدھ ہے مستجاب اگر وہاں بھی کھڑا ہو جائے تو پانی اسے مل جاتا ہے پانی ہوا یوں گھماتی ہے رقص کرتا ہے یوں بارش بلکہ یوں کہ طواف کر رہا ہے پانی پانی بھی تو بادل رحمت کے بادلوں سے میزاب رحمت عرض کر رہا ہے کیا عرض کر رہا ہے برسا کے جانے والوں پہ گوبر نثار بول سنیے یہ زمزم یہ زمزم کا کنواں پانی جس سے اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کے دور میں تو یہ آج سے بن گیا ہے نا مشینیں لگا دی گئی ہیں اس دور میں یہ ہوتی تھی وہ کنواں ہی ہوتا تھا یہ کنویں سے پانی نکلتا تھا یہ پانی کا نکلنا کیا ہے وہ اس کے انداز میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمزم جو ہے وہ بڑا ذوق کے اندر ہے مدینے کی جدائی میں بڑا ذوق کے اندر ہو رہا ہے

وہ حصہ جہاں طواف ہوتا ہے مطاف آج مدینے جا رہے ہیں تو کیا کہتا ہے سبحان اللہ بڑا پیارا شیر علی کی ذہن میں تھا اور نکل گیا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں ہم جائیں اور بدن سے لپٹ کر حرام کرے سو پا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے کچھ سنا عشق کے بولوں میں کعبے سے متصل ٹکڑا ہے یوں گولائی کے اندر آدھا گول جسے کہتے ہیں حکیم کہتے ہیں کہ اس کے اندر نماز پڑھنا ایسا ہے جس کا گویا کعبے کے اندر نماز پڑھنا تو یہ حتیم جو ہے وہ اپنی آغوش کھولے دعوت دے رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ پڑھو مجھ میں نماز پڑھ لو کعبے میں پڑھنے کا سوال ہے لیکن جو مدینے کا دیوانہ ہے ہاں ہاں, ہاں۔ آغوش شوق کھولے جن کے لیے کے وہ در کے دیکھتے رہی ہے سرا رکھا چش س پتھر یہ جدائی کی سل یہ جدائی کا پتھر مدینے سے دوری کا یہ پتھر جدائی کا جدائی کی سل کئی عرصے سے پڑی تھی اور گھڑیاں گن رہا تھا کب وہ دن آئے کب وہ شبھ گھڑی آئے کب وہ مبارک ساعت آئے کہ میں مدینے کو چلوں اور آج وہ ساعت وہ دن وہ مہینہ وہ گھڑیاں آ گئی کہ میں مدینے کی سفر میں ہوں تو کہتے ہیں گھڑیاں گنی ہے بل سو سیے شوشی گھڑیا ہے گھڑی پھری مر مر کے پھر سے سر کی ہے آپ کچھ سو جانتے مدینے کی جو راہ ہے وہ کتنی پیاری ہے قسم خدا کی کتنی پیاری راہ ہے کہ ہر ہر قدم پر نئی جان مل جاتی ہے ہر ہر قدم پر ایک نئی زندگی ملتی ہے تو فرماتے ہیں کہ قدم قدم کے ہر دم ہے جانے

پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ تیری معراج کی تو لوہ و قلم تک پہنچا یہ میرے محبوب کی معراج کو صرف لوہ و قلم تک محدود کر دیتے ہیں بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا اور غلام کی میرا کیا کہ میری میرا کی میں تیرے قدم تک پہنچا میرا جی کا سما ہے کہاں پہنچے جائی رو سے

آ کر کیا کریں اللہ سے معافی بات ہو جائے گی بات بن جائے گی نہیں محبوب اگر آپ بھی شفا آپ بھی ان کی سفارش کر دیں تو اللہ کو معاف کرنے والا بڑا رحمان بڑا نفرت کرنے والا تین شرط لگا دی ایک تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو پھر وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگے اور پھر محبوب بھی شفاعت فرمائے سفارش فرمائے تب معافی ملے گی ایسے نہیں ملے گی مفتی احمد یادہ نہیں اس آیت کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس اسباب ہے جس کے پاس پاسپورٹ ہے لگے ہوئے ہیں پیسے بھی ہیں ٹکٹ بھی ہے ٹائم بھی ہے فرصت بھی ہے وہ چلا جاتا ہے جو بیچارہ غریب ہے اس کے پاس سفر کے اخراجات نہیں اسباب نہیں وہ کیا کرے گا اس کو معافی نہیں ملے گی نہیں ملے گی کیسے ملے گی فرماتے تصور میں چلا جائے تصور میں محبوب کی بات میں جائے اور وہاں اللہ سے معافی مانگے اور محبوب سے شفاعت کی بھیک مانگے کا شفا آتا یا رسول اللہ کا شفا آتا یا رسول اللہ کا شفا آتا یا رسول اللہ تو اسے معافی مل جائے گی ہے نا وہ کہتے ہیں مدد علی کا شعر ہے کہ تلبدارے مدینہ تک مدینہ خود ہی آ گیا دنیا سے کنارہ کر مدینہ آنے والا ہے نا تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم یوں ہی نہیں آئے ہم تو آپ کی دعوت قرآن کی دعوت پر ہمیں اللہ نے دعوت دی ہم نے اپنی جان کو ظلم کیا ہم نے گناہوں کے سبب کے سبب اپنی جان کو ظلم کر لیا اب اللہ نے دعوت دی ہم اللہ کی دعوت پر لبے کہتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اللہ بھی قریب ہے قریب ہے اور آپ بھی قریب ہیں اور یہ قریب نشان نہیں کہ اپنے درد کر مایوس ہو جاتا نہیں نہیں ہم آئے ہیں تو انشاءاللہ معافی لے کے ہی آئیں گے فرماتے ہیں آئے ہیں گواہ کہتا ہے کہ جب جان کو ظلم کر چکو میرے ماں باپ کی بارگاہ میں جاؤ مجھ سے معافی مانگو ماں باپ کی شفا فرما دے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی مسلمانوں سے اپنے بندوں سے رب کا یہ فرمان اور جب محبوب کی بارگاہ میں بندہ پہنچ جائے تو اللہ محبوب سے شاہ فرماتا ہے محبوب اگر تیری بارگاہ میں کوئی سائل آئے تو مایوس پر اسے دے دینا فرماتے ہیں قرآن کو تحقیق تمہارے پاس رسول تمہیں تمہاری چاہنے والے اور مسلمانوں پر کمال کمال مہربان مسلمانوں پر مومنوں پر بڑے رحمان ہیں بڑے رحیم ہیں رحمان نہیں رحیم ہیں رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صفت ہے رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سرکار کی صفت نہیں ہے سرکار رحیم سرکار سرکار بھی ہے سرکار رحیم بھی ہے فرماتے میں آلہ عادت کہ مو من من مو مینو رحیم ہو میں کہتا ہوں کب کبھی جاتا ہوں تو کہ میں کہاں سناگا اتنا سناگار اتنا سخت سناگار اتنا روسیا اس قدر معاشیت میں ڈوبا ہوا میرا منہ کدھر سرکار کی بارگاہ لگا یہ گندا منہ کہاں تو سرکار کا روزہ بس لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اور تیرے حوضوے آیا کے حضور گزرتی چھپائے کس کیا اور بھی کسی سے کو نظر کیل جائے کہاں اتار کسے کس کا شور جا بھی سکے بے ہنر کی گئے سرکار ہم گواروں میں ادب کا وہ دیکھ باد شفاعت کے بے ہوا بوا کی وہ دیکھ باد شفاعت کے بے